السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <laughs> ہم پڑھیں گے سورت اللیل سورت مکی سورت ہے اکیس آیتیں ہیں اس کے اندر ایک رکوع ہے اس کی ترتیب توقیفی ہے بہانوے ترتیب نزولی نو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 وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العظيم سورہ شمس اور سورت اللیل میں ربط یہ ہے کہ دونوں صورتوں کے شروع میں جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہے وہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے مناسبت رکھتی ہیں دن اور رات اللہ ادا یقا اور نہار ادا تجلّہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها سورج دن کو نکلتا ہے قمر رات کو یہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے مناسبت رکھتی ہیں وہاں امت صالح علیہ السلام کے بدبخت قدار بن سالف کا ذکر تھا یہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدبخ امیہ بن خلف کا ذکر آئے گا قدار بن سالف نے ناقت اللہ پر ظلم کیا تھا اور امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت صحبت کی برکت سے ایک بڑا مقام حاصل کیا تھا تو گویا وہ ناقت اللہ کے مشابہ تھے کیونکہ وجود ناقا معجزہ صالح علیہ السلام تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کی طرح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس صورت کی اہمیت سنن بحقی کی روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور آسر میں ولی ادا یقشا جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے امام تبری رحمہ اللہ نے کتاب اوسط میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ نماز ظہر پڑھائی تو نماز کے اندر آواز تھوڑی سی بلند ہوئی تو معلوم ہوا کہ آپ سورت الشمس اور سورت اللیل پڑھ رہے ہیں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس نماز میں کسی خاص صورت کے پڑھنے کا حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے وقت مقرر کر دوں اندازہ وقت یعنی تم اتنی تلاوت کر لو اتنے وقت میں اتنی تلاوت کر لو اس صورت کا شان نزول یہ ہے شان نزول امیہ بن خلف مکہ معظمہ کا بڑا مالدار اور مشہور اسلام کا دشمن تھا اس کے پاس تجارت کھیتیاں باغات ہر قسم کے ذرائع آمدنی تھے اس نے اپنے بارہ غلام غلاموں کو تربیت دے کر ایک ایک کام کی ذمہ داری اور نگرانی ایک ایک غلام کے حوالے کر دی تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی ذلیل اور بخیل دشمن اسلام کے اسلام کے غلام تھے امیہ بن کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ذمے جو کام تھا وہ خزانہ اور بت خانے کا انتظام تھا حضرت بلال رضی اللہ کے پاس خزانہ اور بت خانے کا انتظام تھا تو یہ امیہ بن خلف اس کے پاس ہر قسم کا مال سامان موجود تھا مگر اس کے باوجود یہ اعلیٰ درجے کا بخیل اور کنجوس تھا اللہ کے راستے میں ایک پیسہ بھی فرق نہیں کرتا تھا اگر کوئی غلام کچھ خرچ کر دیتا تو اس پر مصیبتوں کے بہار ٹوٹ پڑتے اور کسی نے اگر اس کو غریبوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دے دی تو وہ بہت ناراض ہوتا اس سے کوئی کہتا کہ آخرت میں تیرے کام آئے گا کچھ خرچ کر دیا کر تو کہتا کہ آخرت ہے کہاں اور اگر ہوئی بھی تو میرے میرے پاس سب کچھ ہے کام آئے گا مجھے مجھے اس جنت اس جنت اور ان نعمتوں کی ضرورت نہیں جن جنتوں کا لالچ دلا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محتاجوں اور کنگالوں کو اپنا معتقد بناتا ہے تو امیہ بن خلف کے غلاموں میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے اسلام لے آئے تو آہستہ آہستہ امیہ کو خبر ہو گئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خزانے اور بتخانے کی انتظام سے معذول کر کے اب تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی اور کوشش کرتا رہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو چھوڑ دے رات بھر غلاموں سے کوڑے لگواتا اور بدن میں بگول کے کانٹے اور سوئیاں چھواتا گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھواتا گرمی میں ان کے پاس آگ جلواتا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہر تکلیف کے وقت احد احد کا نعرہ لگاتے ہیں یعنی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے ایک دن خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا اس مقام سے امیہ بن سرد کے گھر سے گزر ہوا تو اور شور فریاد کی آوازیں سن کر حضرت رضی اللہ تعالی نے پوچھا کیا بات ہے تو کسی نے پورا ماجرا سنا دیا کہ ایک حفشی غلام نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کر لینے کے جرم میں اس کو ستایا جا رہا ہے تو حضرت ابکت رضی اللہ تعالیٰ کو بہت رحم آیا آپ امیہ سے خود ملے اور فرمایا کہ تو تو خدا سے نہیں ڈرتا اس بیکس اور غریب پر اتنا ظلم کرتا ہے امیہ نے کہا اگر تو خدا پرس اور اسلام کا حامی ہے تو اس غلام کو خرید لے حضرت ابکت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتا کیا مانگتا ہے اس غلام کا اس نے کہا کہ اپنا جو رومی غلام مستاس ہے مستاس یہ رومی بڑا ہوشیار قابل غلام تھا اور دو ہزار دینار بھی اس غلام نے مستاس نامی غلام نے اپنی کمائی کے جمع کر رکھے تھے تو امیہ نے کہا کہ یہ غلام مجھے دے دے رومی غلام مستاس اور بلال لے لے تو حضرت ابکر رضی اللہ تعالیٰ نے بخوشی منظور کر لیا اور نستاس رومی غلام بلکہ اس کے ساتھ چالیس روپیہ چاندی امیہ کے حوالے کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بدبخت کی پید سے چھڑا چھڑا لائے

تو جب اب حضرت ابکر رضی اللہ تعالیٰ اس غلام کو چھڑا کر لا رہے تھے تو امیہ بن خلف انسان ہنس ہنس کر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عقل اور دنائی کے باوجود کیسا دھوکہ کھایا ہے کہ وہ ایک قیمتی غلام مجھے دے گئے پر نکمہ غلام اس کے بدلے میں لے گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور سارا معاملہ سنا کر عرض کیا کہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے صرف حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے بلال کو آزاد کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مطمئن ہو کر آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے رہے بات سمجھ میں آ رہی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے صرف حضرت بلال ہی کو آزاد نہیں کرایا بلکہ ایسے بہت سے مظلوم غلاموں اور باندیوں کو خرید کر آزاد فرمایا تھا مثلا عامر بن رضی اللہ تعالیٰ یہ بنی بنی جیم دان نون کے غلام تھے حضرت اب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ریتل ایک ریتل ایک پیمانہ ہے ایک ریتل سونے کے ایبلس میں خرید کر عامر بن کو آزاد کیا تھا اور یہ عامر بن فہیرہ ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور بیر معاونہ کے جنگ میں شہید ہوئے ایک باندی زبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی حضرت ابکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خرید کر آزاد فرمایا تو جب یہ باندھی آزاد ہوئی تو آزادی کے بعد ان کی بینائی جاتی رہی نظر ان کی ختم ہو گئی تو کفار مشرقین کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو خوب تانے دیے اور کہا دیکھا ہمارے لات اور اوزا کی کرامت کہ انہوں نے اس باندی کو کیسا اندھا کیا تو حضرت زبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے ان بے جان معبودوں میں یہ طاقت کہاں ہے کہ وہ کسی کا کچھ بنا بکھار سکے اللہ مالک اور قادر ہے وہ جو چاہے کرے حق تعالیٰ کو اس باندی حضرت زبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہا کی یہ بات ایسی پسند آئی کہ ان کی آنکھیں روشن ہو گئی اسی طرح حضرت صدیق رضی اللہ نے مہدیہ اور بنت مہدیہ یہ ماں اور بیٹی مہدیہ اور بنت مہدیہ قبیلہ بنو عبدالدار کی ایک عورت کی باندیاں تھیں یہ دونوں تو یہ عورت بھی ان دونوں پر بڑا ظلم کرتی تھی تو حضرت ابکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نصیحت کی کہ ان کو تکلیف نہ دے اور ان کی جتنی قیمت ہو مجھ سے لے لے تو اس عورت نے ان دونوں کی قیمت بہت مانگی آپ نے قیمت ادا کر کے ان کو خرید لیا یہ دونوں ماں اور بیٹی اس وقت اپنی مالکہ کا آٹا پیسنے میں مصروف تھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوش ہو جاؤ میں نے تم کو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا اب تم دونوں اٹھو اور میرے ساتھ آؤ دونوں نے عرض کیا اے ابو بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ ایک مدت سے ہم دونوں اس گھر میں پرورش پا رہی ہیں ان کا نمک کھایا ہے اب ان کا کام ادھورا چھوڑنا نامناسب ہے مناسب نہیں ہے تو حضرت ابکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے ان کو شاباشی دی اور دونوں عورت کا کام مکمل کر کے اس سے رخصت ہوئی اسی طرح بے شمار حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مظلوم غلام اور باندیوں کو آزاد کرایا اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جان مال سے مجھ پر تمام لوگوں سے بڑھ کر احسان کیا ہے اگر اللہ کے سوا میں کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا ولیکن اخوت الاسلام لیکن اخوت اسلام بھی ہے ایک ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے پہنچایا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مال اسلام کی شان و شوکت میں خرچ فرمائے خود مفلس ہو گئے ایک دن کمبل لپیٹ کر ٹانٹوں کو ٹانٹوں کے اس میں ٹنکے لگا کر حاضر خدمت ہوئے ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت ابکر رضی اللہ تعالیٰ کا حال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تمام سرمایہ مجھ پر اور اسلام اور مسلمانوں پر پر خرچ کر دیا ہے اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا اس لیے یہ حال ہے علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام فرمایا ہے اور پوچھا ہے کہ وہ اس حالت فقر میں بھی ان سے راضی ہے یا نہیں یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وجد کی کیفیت تاری ہو گئی اور بار بار کہتے رہے میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں تو یہ صورت اللیل اس کے اندر امیہ بن خلق جیسے دشمن اسلام اور بخیل اور دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں جیسے فدائے اسلام اور سخی ملکوں کے حالات کا نقشہ کھینچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور امیہ بن خلف دونوں کا نقشہ کھینچ کر ان کی سعادت شقاوت اور بنی آدم کے مختلف کوششوں کے اچھے اور برے انجام کو بیان فرمایا گیا ہے تاکہ نیک وقت لوگ بد وقتوں کی راہ سے بچ کر نیک بختوں کا راستہ اختیار کریں یہ صورت کا شان نزول ہے اب چند آیات کا ذرا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں واللیل قسم ہے رات کی جب یغشا جھانک لے جھانک لے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے والنہار اذا تجلہ اور دن کی قسم اذا تجلہ جب وہ روشن ہو جائے تجلہ روشن ہونا وما خلق الذکر والانسا وما اور جس میں خلقا پیدا کیا ازکارا مرد والانسا اور عورت اور اس کی قسم جس نے نرو مادہ کو پیدا کیا سایکم لشتا بے شک سایکم تمہاری کوشش ہے سایا کوشش کو کہتے ہیں سائی اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سائی کوشش کرنا اس نے سعی کی اور اسی طرح صفا مروا کے درمیان سعی کرنا تو ان نسایہ تم تمہاری بے شک تمہاری کوششیں لشتہ شتہ طرح طرح جدا جدا مختلف متفرق ان سعیکم لشتہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى پھر جس نے دیا اما پس باقی لفظی ترجمہ یہ ہوگا من جس نے پس باقی جس نے آتا دیا وتقا اور پرہیزگاری کی پھر جس نے دیا اور پرہیزگاری اختیاری وصدق بالحسن صدق سچ مانا بالحسن اچھی بات کو اور اچھی بات کی تصدیق کی اور سادہ قابل حسنہ اور اچھی بات کی تصدیق کی فسن یسرہو للیسرا بس آسان کر دیں گے سن یسرہو سین داخل ہے یسرو کے اوپر تو یسرو باب تفعیل سے بس آسان کر دیں گے ہم سہولت راحت شریعت بھی مراد ہو سکتی ہے اس سے شریعت آسان کر دیں گے تو ہم اس کے لیے راحت کی چیز آسان کر دیں گے وأما من بقل واستغنى اور باقی من وہ شخص بقلا جس نے بخل کیا واستغنى اور بے پرواہی کی اور جس نے کنجوسی کی اور بے پرواہی اختیار کی وکذب بالحسنى اور اچھی بات کو جھٹلایا پہلے تھا صدقا سچ مانا اب ہے اچھی بات کو جھٹلایا تو کیا کریں گے ہم فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ تو ہم اس کے لیے تکلیف کی چیز آسان کر دیں گے اور سر تکلیف کو کہتے ہیں یو سر آسانی کو کہتے ہیں راحت اور مشقت کو تکلیف کو تو ہم ان کے لیے اس کے لیے تکلیف کی چیز آسان کر دیں گے اور نہ یو کام آئے گا انہو اس سے مالو اس کا مال ادا جب تردا وہ برباد کرے گا تردا واحد مذکر غائب ماضی تفا آلہ سے نیچے گرنا گھڑے میں گرا تردا ردا بربا سے ہو تو دھکا دینا توڑنا اور آیت آیا سے ہو تو ہلاک ہونا گرنا اور اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا جب وہ برباد ہونے لگے گا جب وہ تردہ برباد ہونے لگے گا نیچے گرے گا یقیناً ہم پر ہے لل ہدا لا کا معنی لل اس کے شروع میں جو لا ہے اللہ کے اوپر زبر اس کا معنی البتہ لل ہدا راستہ دکھانا یقیناً ہم پر تو راستہ دکھانا ہے اور ہمارے ہی قبضے میں ہے آخرت اور دنیا باقی لیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ زیادہ ہو جائے گا بہت تھوڑا آپ کا یہاں تک کوئی بات کوئی ترجمہ کوئی لفظ کی بات سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ